اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو یہ یقینی بات ہے کہ جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان تمام جرائم کی جلد ہی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے